حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جوڑا خرچ کرے اسے جنت میں آوازیں دی جائیں گی بندے یہ جگہ اچھی ہے ادھر آ جاؤ جو شخص فرض اور نفل نماز کا شوقین ہوگا اسے نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا جو شخص جہاد کا شائق ہوگا اسے جہاد والے دروازے سے آواز دی جائے گی جو شخص نفلی صداقات میں معروف ہوگا اسے صدقے والے دروازے سے پکارا جائے گا اور جو شخص نفلی روزوں کا عادی ہوگا اسے باب الریان یعنی سیرابی والے دروازے سے بلایا جائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ضرورت تو نہیں کہ کسی شخص کو ان سب دروازوں سے بلایا جائے مگر کیا کسی شخص کو سب دروازوں سے بلایا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور مجھے امید ہے کہ تو ان میں سے ہوگا سنن نسائی हदीस नंबर तीन हजार एक सौ पचासी